ایک بہت لمبی کہانی ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا جسے ہر قسم کی کہانیاں پسند تھیں جب بھی اس کے پاس کوئی فالتو لمحہ ہوتا وہ اپنے عملے میں سے کسی ایک وزیر ایک جنرل ایک گارڈ یہاں تک کہ ایک باغبان کو بلواتا اور انہیں حکم دیتا کہ وہ اپنی پسند کی باتیں سنائیں اس کی کہانیوں کی بھوک کبھی پوری نہیں ہوتی تھی ایک دن اس نے مزید لوگوں کی کہانیاں سننے کا طریقہ سوچا میں کہانی سنانے کا مقابلہ کروں گا اس نے فیصلہ کیا سلطنت کے کونے کونے میں اعلان ہوا بادشاہ اس کہانی سنانے والے کو سونے کے ایک ہزار سکے دے گا جو طویل ترین کہانی سنائے گا مقابلے میں حصہ لینے کے لیے دور دراز سے کہانی کار آتے تھے اور ان کی کہانیاں لمبی تھیں ایک کو بتانے میں پورا ہفتہ لگا دوسرے کو دس دن لگے ابھی تک ایک اور کہانی پورے مہینے تک پھیلی ہوئی تھی لیکن بادشاہ ہمیشہ کہنے والوں سے کہتا تھا کہ تمہاری کہانی زیادہ لمبی نہیں ہے اور وہ انہیں رخصت کر دیتا کہانی سنانے والے آتے رہے بادشاہ انہیں رخصت کرتا رہا یہ سلسلہ مہینوں تک چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن ایک شاہ ترشائر محل میں پہنچا مجھے وہ ایک ہزار سونے کے سکے جیتنے چاہیے اس نے اپنے آپ سے کہا جب اس کی باری بادشاہ سے ملنے کی آئی تو اس نے اس سے کہا مہاراج مجھے ایک بہت لمبی کہانی معلوم ہے اسے پوری طرح بتانے میں زندگی بھر لگ جائے گی بہترین بادشاہ نے کہا اب شروع کرو شاعر نے کہا لیکن آپ کو ایک شرط ماننی ہوگی ٹھیک ہے مجھے بتاؤ بادشاہ نے کہا آپ کو ضرور کہنا ہوگا اور پھر اور پھر جب اب سنیں شاعر نے کہا کیا یہ سب ہے بادشاہ نے پوچھا چنانچے شاعر نے شروع کیا ایک زمانے میں ایک امیر اور خوشحال سلطنت تھی اس کے دھان کے کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے عوام کبھی بھوکے نہیں سوئے انہوں نے سخت محنت کی اور خوش تھے ایک ایسا موسم آیا جب دھان اس طرح پھلا جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا فصل بہت بڑی تھی پوری مملکت میں تازہ صاف کیے گئے اناج کے ڈھیر لگے ہوئے تھے بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک نے مشورہ دیا آئیے ہم ایک بہت بڑا غلہ خانہ بنائیں سارا فاضل غلہ وہاں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے پھر اگر ہماری فصلیں بھی نہ ہو جائیں تو ہم لوگوں کو کھانا کھلا سکیں گے بادشاہ راضی ہو گیا ہزاروں آدمی نئے اناج پر کام کرنے آئے جب یہ ختم ہوا تو دنیا میں اس جیسا کچھ نہیں تھا لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے تھے یہ نہ صرف بہت بڑا تھا یہ سب سے اوپر تک اناج سے بھرا ہوا تھا اب اناج کی دیوار پر ہوا کے گزرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا گیا تھا ایک دن ایک گوریا نے اس سوراخ کو دیکھا وہ اڑ کر اندر اور اپنی چونچ سے چاول کا ایک دانہ اٹھا لیا پھر وہ اناج کو اپنے گھونسلے میں لے گئی شاعر نے توقف کیا بادشاہ نے پوچھا اور پھر گوریا واپس غلہ خانہ میں اڑ کر گئی اور وہ اپنی چونچ میں چاول کے دانے لے کر فرر دوبارہ باہر آئی اس نے اس دانے کو اپنے گھونسلے میں ڈال دیا شاعر نے توقف کیا بادشاہ نے پوچھا اور پھر دوبارہ گوریا غلہ خانہ میں اڑ کر گئی اور اپنی چونچ میں چاولوں کا ایک دانہ لے لیا فرر پھر سے وہ اپنے گھونسلے کی طرف اڑ گئی شاعر نے اپنی کہانی کو آگے بڑھایا اس نے بتایا کہ چڑیا بار بار اناج کی طرف جاتی تھی اور ہر بار چاول کا ایک ایک دانہ نکالتی تھی بادشاہ جلد ہی صبر کھونے لگا اور پھر انہوں نے کہا لیکن وہ سوچ رہا تھا وہ چڑیا اپنے چاولوں کے دانے لے کر آگے پیچھے اڑنا کبھی نہیں روکے گی میری زندگی اس کہانی کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اس نے کان ڈھانپ کر اپنے نوکروں کو بلایا مجھے سونے کے ایک ہزار سکے لاؤ اس نے گرج کر کہا شاعر کہہ رہا تھا اور پھر پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف اڑ گیا اب وہ رک گیا اور انتظار کرنے لگا بادشاہ نے اسے سونے کے ایک ہزار سکے دیے شاعر نے اچھے طریقے سے اپنا شکریہ ادا کرنا شروع کیا لیکن بادشاہ نے اسے خاموش کر دیا تم دور چلے جا دور دور اس نے حکم دیا چنانچے شاعر بغیر کسی لفظ کے محل سے چلا گیا اور بادشاہ نے چین کی سانس لی بھارت سے ایک لوک کہانی